بلکہ بولے پرشان خواب ہیں بلکہ ان کی گریت گھڑی ہوئی چیز ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشان لائیں جیسی اگلے بھیجے گئے تھے